پوچھے مفتی صاحب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ ہم درگاہوں پہ کیوں جاتے ہیں تو میں نے اپنا جو میں تو جاہد ہونا جانتے ہیں اسی طرح تو تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کی تھی تو آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا اس میں جواب دے دیں روشنی ڈال دیں کہ ہم درگاہوں پہ کیوں جاتے ہیں جی معذرت شبلی بھائی اور پتہ نہیں کیا نام تھا بروکن یا کیا میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ درگاہوں پر اس لیے جایا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے اب یہ بھائی اس کا ریڈ روڈوٹ ریڈ آؤٹ کھول دیں جسلمانین کا ابھی تو وہ ہاتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحكم عن زيارة القبور فسوريها فإنها تزكى الآخرة وكنقاط صلى الله عليه وسلم کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لہذا ان حکم دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبروں کی زیارت کے لیے تشریح لے جاتے تھے چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں آپ قبروں والوں کو فیض پہنچاتے ہیں آپ نے فرمایا میں قبرستان میں آیا یہ جنت البکی میں میں نے نماز پڑھی یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں میری نماز پڑھنے سے ان میں نور بڑھ گیا ہے کیونکہ آپ افضل ترین شخصیت ہیں آپ فیوز برکات تقسیم کرتے ہیں اور جب قبر والا افضل ہو اور بعد جو کھڑا ہے وہ اس سے عہدے میں کم ہو تو قبر والے سے شاید یہ سکتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقا کریم رسم کروزہ منورہ اور قبر مقدسہ کی زیارت لیے دور دور سے حاضر ہوتے تھے اور صحابہ کرام کی قبور کے لیے تاثرین حضرات دور دور سے تشریف لتے تھے تو اس لیے اور ذریعے چونکہ اللہ کے نئے بندے ہیں انبیاء اولیاء تو ان کے پاس جائیں تو اللہ کے محبوب کریم رسول نے ارشاد سنا القبر غورت میرے آگے جنہ اور حسات قبر جنت باغوں میں سے باغ ہے یا جنت کے گڑوں میں سے گڑا ہے تو یہ جنت کے بارات ہیں ان کی قبور مقدس جو ہیں لہذا آپ ان کی قبر مقدس پر جائیں گے تو یہ سمجھے جیسے جنت میں آئے اب ان لوگوں کے پسوٹ سے وسیلے سے آپ اللہ جل کریم سے دعا مانگے تو اللہ حدیث کو قبول سما لیتا ہے اس لیے سنت رسول ہے قبر پر جانا سنت صحابہ ہے قبروں پر جانا سنت تاب ہے اور حکم ہے ہمیں کہ جایا کرو اس لیے ہم ان کی قبروں پر جاتے ہیں وہاں رب کی رحمتیں بسی ہیں وہ جنت کے بارات ہیں اس لیے ہم رب کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں جی پھر بہن ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ